سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے زہر سے پہلے دو رکتوں کو ترک کیا ہو حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ مسند احمد